کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کا گواہ ہے